فلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازا فلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازا میرے مرشد محبوب اللہ علیہ کے اشار فیضان محبت نہیں نہ جاؤ میر سوئے باز میں زاواں کی جمع ذات کوے کو کہتے ہیں اس سے مراد دنیا دار اللہ سے غفلت میں اللہ سے دوری میں پڑے ہوئے فاسقانہ زندگی گزارنے والے لوگ نہ جاؤ میر سوئے بس میں وہ کیا جانے حیات شاہ بازاں شاہ شاہ بازا شاہ باز کی جمع اس سے مراد اللہ والے یعنی دنیا دار اور غفلت میں پڑے ہوئے لوگ اس قدر ان کی حیا معیشت تلخ ہو جاتی ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے اور یا اللہ کے قلوب کے چین اور سکون کا اور ان کی عشرت کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتے اور اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ بری صحبت سے بھی بچنا چاہیے جس طرح اچھی صحبت کا اہتمام کرنا ضروری ہے اسی طرح اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بری صحبت سے بچا جائے نہ جاؤ میر سوئے باز وہ کیا جانے حیات شاہ پاگا نہ جاؤ میں وہ کیا جانے حیات شاہ شاد شکتے آر کا شکست ہے کہ عاشق ہے امام عشق بازان یہ عاشقوں کا امام یعنی جو شخص اپنی کوئی خواہشات کا خون نہیں کرتا محض طاعت اور عبادات ہی میں لگا رہتا ہے لیکن دل کو توڑنا نہیں جانتا گناہوں سے بچنا نہیں جانتا گناہوں پر گناہوں پر صبر کرنا نہیں جانتا وہ اس کا دل نہیں ٹوٹا ہوا تو یہ اس کا عشق جو ہے وہ ادھورا ہے آدھا ہے نہ مکمل ہے نہ تمام ہے اور جو اپنی آرزوؤں کا خون کرتا ہے دل کو توڑتا ہے اللہ کے لیے اس کا عشق کامل ہے اور اس کے کامل عشق کا انعام ملا کہ وہ عاشقوں میں بھی عاشقوں کا بھی امام نکلا سب سے آگے اس کی رفتار سب سے تیز اور اس کا مقام عاشقوں میں سب سے آگے شکست شکست آرزو کا یہ سمر ہے کہ عاشق ہے امام عشق بازا کہ عاشق ہے امام عشق بازا نہ جاؤ میر سوئے باغ بلا وہ کیا جانے حیات مبارک تجھ کو ندامت مبارک تجھ کو ہے ندامت پلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازاں پلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نازاں یہ دو خصوصیات یاد اللہ والوں کی اور اللہ کے عاشقوں کی ہے ایک تو گناہ گناہ سے بچنے میں بے پناہ ہم اٹھاتے گناہ سے بچنے میں ضبط کرنے میں بے پناہ ہم اٹھاتے ہیں پیٹ آرام سے ایک تو گناہ سے بچنے میں خوب غم اٹھاتے اور ضبط کرتے ہیں دوسری خصوصیت کیا ہے کہ چونکہ بشر ہے خطا ہو سکتی ہے لیکن جب خطا ہوتی ہے تو پھر اشک ندامت سے اس خطا کو دھو ڈالتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ایک تو دل توڑنے کا انعام یہ ملا کہ امام عشق بازا ہو گئے یعنی اللہ تعالیٰ کا خوب خوب حاصل ہو گیا اور خطا بھی ہو گئی تو معافی اور سے تلافی کر کے پھر وہی مقام حاصل ہو گیا مبارک تجھ کو اے ندامت پلک پر ہیں ستارے تجھ پہ دینا پلک پر ہیں ستارے تجھ پہ نام سلا دے کو دے آرزو کا سلا دے کو آرزو کا ملی پرواز رشتے شاہ بازاں نوافل اذکار اور تلاوت اور دوسری نوافل اذکار اور تعاعت کا اہتمام کر کے جو ہے وہ بھی راستہ طے کر رہا ہے لیکن جو شخص اگرچہ نفلی عبادات تو کم کرتا ہے لیکن دل توڑنے میں پیچھے نہیں ہے اپنا دل توڑ دیتا ہے اور اللہ اللہ کے قانون کو نہیں توڑتا اس کی پرواز اس سے بھی زیادہ رش کے شاہ بازا ہے تعاعت میں جو بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں عبادات بڑی بڑی ان سے بھی آگے اس کا پہنچ گیا آؤ نیارے دار سے ہو کر گزر چلے سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم کی جلدی پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سلا دے کو ملی آپ پر شام بازار ملی پر رش کے شاہ بازا نہ جاؤ میر سورے بس میں وہ کیا جانے حیات شاہ بازا یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر یہ منزل کا کرم ہے سالکوں پر بہر ان کا بے چارا بہر لمحہ ہے امداد چارا جو چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس پر کرم ہوتا ہے کہ اس کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان فرماتے رہتے ہیں روشن کر دیتے ہیں اس کو صاف ستھرا راستہ نظر آنے لگتا ہے یہ مندر کرم ہے پر بہر لمحہ ہے چرا چلا نہ جاؤ میر سوئے بس میں وہ کیا جانے شام پیش اگر کا کرم ہو بزدلی مشہور ہے چالاک تو ہوتی ہے لیکن بزدل بہت ہوتی اور کم ہمت پست ہمت اگر پرو پر کرم ہو اگر لو پر کا کرم ہو تو پائے شیر شیر شیر تو پائے ہمت یعنی جنگل کا شیر ایک شیر وہ تھا جو چڑیا گھر میں ہوتا ہے وہ چڑیا گھر والا جو شیر ہوتا ہے وہ تو بے پڑے پڑے وہ بالکل لومڑی کی طرح ہی ہو جاتا ہے اور اس کی جو غذا غذا بھی کم ہو جاتی کیونکہ حرکت نہیں ہوتی مشقت نہیں اٹھاتا جنگلوں میں دوڑتا پھرتا رہتا ہے اور شکار کرتا ہے شکار کر کے کھاتا ہے یہاں اس کے آگے ڈال دیتے ہیں سست پڑا رہتا ہے یہاں ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس قدرت کو استعمال نہ کیا جائے وہ قدرت کمزور پڑتی جاتی ہے ہمت کا استعمال نہ کرے گا گناہ کو چھوڑنے میں ہمت کا استعمال نہ کرے گا تو یہ ہمت کمزور پڑتی جاتی ہے اس لیے خوب ہمت سے گناہوں کو چھوڑے اور خوب ہمت کرے اللہ کے راستے میں تو وہ ہمت اس کی قائم بھی رہتی ہے اور اس میں ترقی بھی ہوتی رہتی اور اگر اس کو استعمال نہ کرو جیسے یہ بازو غلط نے مثال دی تھی کہ بازو اگر یوں رکھا رہے ایک مہینے تک تو جب ایک مہینے بعد اس کو حرکت دیں گے تو کتنا مشکل معلوم ہوگا جس آدمی کو بیٹھے رہنے کی عادت ہو اس کو تھوڑی دیر چلا کے دیکھو ہانپنے لگے گا تو وہ ہمت ہوتی ہے لیکن استعمال نہ کرنے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتی ہے تو ایسے ہی شیر شیر بھی اگر ہو لیکن وہ پنجرے میں بند ہو اور اس کے آگے گوشت ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ایک شیر مشکل سے گوشت کھاتا ہے شیر چڑیا گھر کا اور اگر جنگل کا شیر ہوتا ہے وہ پورا پورا پورا کا ہرن کھا جاتا ہے کئی کلو کا ہرن کھا جاتا ہے ایک وقت میں تو یہاں اس لیے فرمایا کہ ہمت شیر بیا خوب ہمت پیدا ہو جاتی ہے شیروں جیسی ہمت اگر روبا پر ہم کا کرم ہو اگر روبا پر ہم یہ درد دل کی نعمت آہ اختر یہ درد دل کی نعمت آہ اختر کرم ہے رب کا تجھ پر ہو کرم ہے رب کا تجھ پر ہو مارے کہ جتنی توفیق اللہ کے راستے میں چلنے کی ہو دین پر عمل کرنے کی ہو اور درد دل جو بھی حاصل ہوا اس پر خوب شکر ادا کرے اللہ کا اس کے دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو جو آدمی شکر کرتا ہے نعمت پہ تو اس کو تکبر نہیں آئے گا جو کیونکہ شکر اور تکبر دونوں ضد ہیں آپس میں جو شکر کرتا ہے وہ تو تکبر نہیں ہوگا جو تکبر کرتا ہے وہ شکر نہیں کر سکتا تو دونوں چیزیں متضاد ہیں اور حضرت فرما دیتے کہ اجتماع زدین محال ہے کیونکہ تکبر سبب بود ہے جو تکبر کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جو شکر کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو بود اور قرب میں تضاد ہے اس طرح اجتماع زین محال ہے کہ تکبر اور شکر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے شکر کرے گا تو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ناشکری سے بچ جائے گا اور یہ سمجھے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے اللہ ہی کا فضل ہے جو کچھ نعمت حاصل ہوتی ہے اس سے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا ایک تو تکبر سے بچ جائے گا دوسرے نعمت میں اضافہ بھی ہوگا یہ درد دل کی نعمت آ یہ ضروری موبائل دیکھو مل گیا تو ایک بات سناتا ہوں نشانی نہیں لگائی حضرت نانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راحت القلوب کے نام سے واضح ہے لیکن الگ الگ جگہ کے واضح حضرت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ پڑھ کر سناتا ہوں خلاصہ حضرت نے فرمایا خلاصہ بیان کریے گوالے نے کہ بس ایک ٹھہری نام سے واضح جس میں چین اور اطمینان منحصر ہے اور جس کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا اس طریقے کا معین ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور ان کی نعمتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ اوپر آپ رکھے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کی یاد ذکر اللہ میں خلاصہ حقیقی ذکر بیان کا یہ ہوا یہ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ چیز عذاب چین اور سے دونوں مراقبے اور جس کا طریقہ بالکل طریقے پر عمل کر اس طریقے کا ماشاء اللہ تعالیٰ اور کوئی ذکر موقع پر آ سکتے دو یعنی مراقبے بتا اللہ کوئی مناسب کا تقاضا ہو کے راستے اور یاد آ جائے گا یاد اللہ یاد آ جائے گا اور ایسے ہی ذکر تو آگے بڑھائے گا دو جگہوں کا مراقبہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب خرچ پیدا ہوگی نعمت بس یہ نہیں ہے نہ شور یہ نہیں ہے اس مجموعی طور پر عمل کرتا رہے گا نعمتوں کا پیدا ہوگا جس کو ذکر حقیقی کہتے اس مجموعی طریق پر عمل یعنی کرنے سے ان شاء اللہ کرنے کا تمام حالات پیدا ہو اور یاد آ جائے گا اس کو ذکر حقیقی کہہ سکتے ہیں ایسے ہی خلاصہ طریقہ یہ رہے گا کہ کسی صاحب کو اپنا رہبر تجویز کرو اور اس کی پیروی پیدا ہوگی اس کے دامن دامن کے سائے میں رہ کر زندگی خراب ہے شکر کرتا رہے گا سوائے ہاں، ہاں۔ ہوگا اس مجموعی طریق پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ سنا وہ حالات پیدا ہوں زندگی کا اس کو ذکر یہی کہہ سکتے ہیں رہنے کا خلاصہ طریقہ کو راضی رکھنے کا کسی صاحب کو اپنا رہبر تجویز کا ذکر ہے اور اس کی پیروی کرو ان دو چیزوں کے دامن میں دامن کے سائے میں رہ کر زندگی ختم اور اس مجموعی طریقے کے سوائے نہ کہیں چین اللہ تعالیٰ نہ وہ حالات پیدا ہوں گے جس کو ذکر حقیقی کہہ سکتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کا طریقہ کا خلاصہ طریقہ یہ ہے کہ کسی صاحب کو اپنا اللہ رہبر رکھنے کا کرو وہ اس اس کے دامن کے سائے میں رہ کر زندگی سنوں کا اس کے سوائے ہم کہیں چین ہے نہ آ رہا اور اس مجموعی طریق پر عمل کرنے سے ان شاء اللہ تعالی وہ حالات پیدا ہوں گے جس کو ذکر حقیقی کہہ سکتے ہیں اور اس کو اس کے حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے خلاصہ طریقہ یہ ہے کہ کسی صاحب کو اپنا رہبر تمہارے اور اس کی پیروی کرو اس کے دامن کے سائے میں رہ کر زندگی ختم کر دو اس کے سوائے نہ کہیں چین ہے نہ آرام محبت کی کرامت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ کے مقابلے میں محبت کی وجہ سے زیادہ درجہ ملا یہ روایت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے بکثرت عبادتیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ پر محبت کی حاصل ہوئی

اللہ اللہ تعالیٰ کو اور وسلم کی محبت وہ زیادہ عبادت سے نہیں بس وہ چیز واقع و زیادہ اور روایات جہاں بل پر عبادات الگ ہیں اور زیادہ بھی لیا وجہ بھی کوئی نہیں آیا کے سینے میں ہر لحاظ کے قلب میں سب سے اللہ تالا کی محبت کا جنگ اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم بس قرآن کا کوٹ نمک دیکھا جاتا کہ انہوں نے جانے تو بہت محنت کا تحمل نہیں غال طور میں لہٰذا اللہ کے پر اپنا موقع ہاں، کہ آج ان کا بھی دیا یا شہید جب بھی کوئی بھی موقع زندگی کی ستانی طور پر رضی اللہ میں نبی کا غال لحاظ سے سب سے پیش اور اس وقت تلوار کھینچ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے اللہ علیہ وسلم کا خون بہ رہا ہے پونے نبوینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تلوار سے اور آج کہ آج ان کا تلوار کو بیان یا شہید جڑنا بھی میری زندگی کی شہید ہو کر مجھے کہ میں جدائی کا عمود اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو جس وقت تلوار کھینچ سے باہر لگتا ہے

اور دین کے قرآن پر اپنی جان مال کو اور میں مضبوط دے اور اپنے نمین پریشانی کا وسط کرتی رہی اور ایک رازار اللہ کو ناراض نہ کرے تو ان شاء اللہ جان دی یہ شہید ان سے رنگل ہوگا زندہ اللہ تعالیٰ نے صدی آزاد زندہ عید سے پہلے بیان اور زندہ شہید سے وہ یقین جو جمع اور رسول پر یعنی قیامت تک ایسے اور دین کے کام اور دین کی پیدا ہو سکتے ہیں جان و مال شہید سے افضل ہوں گے اور حیران کرتا رہے لیکن اور اللہ تعالیٰ اعلیٰ اعلیٰ مقام کی وجہ شہید سے پہلے بیانوں سے افسر پہنچی کی تک ایسے ورنہ اگر خالی اور جوڑی میں ہو افر ہوں گے لیکن باوجود رہنمائی نہیں ہے وہ حیات ہوں گے غلط برگاہ ہونے تبلیغ یعنی اور اور اخلاص کے اعلیٰ مقام کی یعنی وجہ سے اسی لیے آپ کو سنت کی ایک عاشقانہ تعلیم کی برکت سے اللہ کے سنت کیا ادا ہوتے ہیں اور بدعت ورنہ اگر خالی اور یہ تعلیم بہت آگے ہو جائے مولانا محمد احمد کی میں ہو رحمت اللہ علیہ لیکن عشق کی فرمانائی نہیں ہو سکے توحید سے سرشار پہنچ جائے گا سنت یعنی عشق حد سے زیادہ توحید سے سرشار بدتی ہو جائے سنت ہے یہی دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی یہ آپ کو سنت کی بدعت کہ سنت یہاں توحید سے مراد کیا ہے سنت کے مطابق تاریخ بہت بڑے بزرگ مولانا محمد احمد شاہی یعنی جو اللہ کو یاد لے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میں سنت تاریخ کائنات سے توحید سے توحید کا بنا ہے ہے توحید جو ہے بادی تو کامل ہو سکے نہیں ہے توحید عملی بھی تو کامل غیر تھے اللہ کی حکم کے مقابلے میں یہاں توحید سے مراد یہاں تک کہ اپنے دادی کی ذات کی وحدانیت جو اپنے نفس کی بات یعنی جو اللہ کو ایک معاملن پر اللہ تعالیٰ کی مشرقوں جیسا اللہ تعالیٰ کی فرما بجو اپنے نفس کی فراری کائنات سے ہو جائے تو وہ علاقہ کی توحید کامل نہ ہوا ہے توحید اعتقادی توحید عملی بھی تو کیا آپ نے ایسے نالائقوں کو دیکھا کے مقابلے میں کسی کی نہ سوچا کیا آپ نے یہاں نالائقوں کو دیکھا بھی نہ سوچا جو اپنے نفس کے اور بھائی کو کی بات بنائے ہوئے مانتا ہے کوئی ہنسی بلن سامنے آ جائے مجھ پاگل جیسا عمل کرے گا جو اس کو یہی کہ بھائی کو خدا بنانا ہے امتحان وہ علاحے باطل کا عادل سڑکوں پر لڑکیاں اور لڑکے

پھر دیکھو کہ آپ یاد رہتا ہے محبت نہ حدیث پھر اپنی یاد کہ ہم کو طاقتیں یاد محبت ہے نہ توحید یعنی ہم نے نہ اس کی خواہش کو کو نہ بنایا ہوا ہوا اس اس ظالم یاد کر لو تو تماشات آیا نے ایسے لوگوں کو نہیں ملتے ہیں کہ جو اب سے مولانا معاہدے میں بنائے رہے گا جب ہی کے سامنے حسن کا میں توحید سے سرشاروں کو قرآن یاد رہتا ہے نہ کسی غیر کو غیر یاد نہ اس کی رفاقتیں یاد اتنی بڑی نہ پیاری تاریخ منتظم یعنی روزہ علم کی روح ظالم کو کس شہر نہیں رہتا دنیا یعنی کے بڑے خواہشات کو خدا بنایا کہ نہیں اس آیت کی روح سے وہ موافق ہے اس سے مولانا محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہی مقصد ہے میں توحید سے سرشار ہوں سنت ہے یہی دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت السلام علیکم بڑی کتنی پیاری تعریف ہے یعنی اس کے اندر علم کی روح ہے اس شعر کو سن کر ندوا کے بڑے بڑے علماء بھی بنا تقبل منا کو کپل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سے بات کرنا